حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اس آدمی نے میرے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے آپ نے فرمایا جا اسے قتل کر دے جیسے اس نے تیرے بھائی کو قتل کیا ہے وہ آدمی یعنی قاتل کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے معاف کر دو اس سے تجھے بہت ثواب ملے گا اور یہ معافی تیرے اور تیرے بھائی کے لیے قیامت کے دن بہت اچھی ثابت ہوگی اس نے اسے چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ نے قاتل سے پوچھا تو اس نے مقتول کے وارث سے جو کہا تھا آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے اسے ڈانٹا اور فرمایا تیرا قتل ہو جانا اس سلوک سے بہتر تھا جو مقتول قیامت کے دن تجھ سے کرے گا وہ کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھئے کہ اس نے کس بنا پر مجھے قتل کیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو پینتیس